عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا ایک رات ایسا ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے عورتیں اور بچے سونے لگے اس وقت آپ حجرے سے برآمد ہوئے آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا غسل کر کے باہر تشریف لائے فرمانے لگے اگر میری امت پر یا یوں فرمایا لوگوں پر دشوار نہ ہوتا سفیان بن آئینہ نے یوں کہا میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت اتنی رات گئے ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا اور ابن جریج نے اسی سند سے سفیان سے انہوں نے ابن جریج سے انہوں نے عطا سے روایت کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں دیر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بچے تو سو گئے یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے اپنے سر کی ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے فرما رہے تھے اس نماز کا عمدہ وقت یہی ہے اگر میری امت پر شاخ نہ ہو عمر بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہم سے عطا نے بیان کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا لیکن عمروں نے یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور ابن جریج کی روایت میں یوں ہے آپ سر کے ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے اور عمروں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا اور ابن جریج نے کہا آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کا افضل وقت تو یہی ہے اور ابراہیم بن منظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے کہا ہم سے معان بن عیسیٰ نے بیان کیا کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے بن نبی رباح سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو انتالیس